شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کیا آپ لوگ روزے کی حالت میں پچنا لگوانے کو مکروح سمجھا کرتے تھے آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے روزے میں نہیں لگواتے تھے شبابہ نے یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چالیس